جناب القمہ کا بیان ہے کہ میں مینا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہا تھا کیوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ملے بس عثمان نے ان کو علیحدگی میں بلایا اور ان کو نکاح کرنے کی ترغیب دی لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہیں نکاح کی حاجت نہیں ہے تب عبداللہ نے مجھ سے کہا القمہ ادھر آؤ میں حاضر ہو گیا کیونکہ اب تخلیق کی ضرورت نہ رہی تھی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود کیا ہم تمہاری ایک کماری لڑکی سے شادی نہ کرا دیں اس طرح شاید تمہاری جوانی کی طاقت پھر لوٹ آئے تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے آپ یہ کہتے ہیں حالانکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے بلا شبہ اس سے نظر نیچی اور شرم کا محفوظ ہو جاتی ہے یعنی دامن عفت پر داغ نہیں آتا اور جو طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے یا اس کے شہوانی جذبات کو کمزور کر دیں گے سننے ابو تابوت حدیث نمبر دو ہزار چھیالیس